اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کتاب ظاہر ہے اگر آپ کے پاس پڑی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کتاب ہے اور اگر اللہ نہ کرے اس وقت آپ کی کتاب آپ کے سامنے موجود نہ ہو بلکہ آپ نے جو ہے نا کہیں دور رکھی ہوئی ہو اور ٹھیک ہے کہیں دور الماری کے اندر جو ہے نا رکھی ہوئی ہو اور آپ سے بہت دور ہو جیسے کبھی کبھی کوئی کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی میرے پاس کتاب نہیں ہے میں ابھی لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے ہاں بھی اگر ایسا ہو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کسی کے پاس آج بھی ٹھیک ہے تو اگر ایسا ہو تو وہ کیا کہا جائے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیسے کیا جائے کہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ اس وقت کسی کو کہیں کہ جی میری کتاب فلاں جگہ پڑھی ہوئی ہے تو آپ مجھے فلاں فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی ہے وہ مجھے لا کر دے دیجیے ٹھیک ہے تو وہ رکھی ہوئی ہے وہ جب کریں گے تو یعنی دور ہے تو وہ اس میں اشارہ کیا ہے بعید کے لیے ہے اور یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے تو یہی اس میں اب عربی کے اندر کچھ الفاظ ہیں ایسے کہ جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے یہ چیز وہ چیز فنا ادھر ادھر ادھر ہے ادھر ہے ان چیزوں کے لیے عربی کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر قریب میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اس کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو عربی کے اندر کن الفاظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے آپ کو پہلے بتائیں کہ اشارہ قریب وہ والے الفاظ ذکر کیے ہیں پھر اس کے بعد عربی کے اندر یہ بتایا آپ کو کہ جو الفاظ یعنی اگر کی کوئی چیز دور پڑی ہوئی ہو دور رکھی ہوئی ہو تو اس کے طرف اگر اشارہ کرنا مقصود ہو تو کن الفاظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا تو آپ کو وہ والے الفاظ بتائیں تو دو قسم کے الفاظ بتائیں اسماع اشارہ قریب اسماع اشارہ بعید تو جو قریب کے لیے استعمال ہونے والے ہیں وہ اوپر ذکر کیے جو دور کے لیے استعمال ہونے والے وہ نیچے ذکر کیے ہیں اب اس کے بعد آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو ہوگا نا اس میں اشارہ ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے ٹھیک ہے ہم اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں مشارن مشار یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ کیا ہوگا مشارن مشعل مشارن کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کیا گیا ہے جس کی طرف عربی کے اندر مشارن کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو وہ مشارن مشار ہوتا ہے اگر آپ کتاب ہی ہیں مثال کے طور پر کتاب ہے کہ جی یہ میز پر کتاب پڑھی ہوئی یہ میز پر کتاب پڑھی ہوئی ہے اب اس میں اشارہ ہے یعنی ہم نے کہہ دیا کہ حاضی ہی ٹھیک ہے کتاب ہاضا کتاب ٹھیک ہے ہاضا کتاب یہ کتاب ہے تو ہم نے اشارہ کیا تو ہاضا اس میں اشارہ ہے ٹھیک ہے اب کتاب جو اصل کتاب وہاں رکھی ہوئی ہو تو وہ کیا ہوگی اس کے لیے مشار ہوگی یعنی کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ علیہ تو بہرحال یہ سمجھیے کہ ایک تو ہو گیا اسماعی اشارہ کچھ قریب کچھ بعید اب ان کے ذریعے سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کو ہم اشارن علیہ کہہ دیتے ہیں بس اتنی بات سمجھنے کے لیے اس فائدے میں کہ جس چیز کی طرف اشارہ ہو چاہے وہ قریب میں ہو یا چاہے وہ بعید میں ہو اسے کیا کہہ دیتے ہیں رول نمبر چھ اسے کیا کہتے ہیں جی یہ چیز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسے کہہ دیتے ہیں مشارن علیہ کہ جس چیز کی طرف جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مشار جن اسماء کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے تو وہ تو ہو گیا اسماعی اشارہ چاہے وہ قریب ہوں چاہے وہ بعید ہوں لیکن جن جس چیز جس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جائے چاہے وہ قریب میں ہو یا بعید میں ہو تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں مشعر علیہ اس لیے سبق کے اندر خاموش مت بیٹھا کریں جاگ کر بیٹھا کریں دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہو کر جی تو دیکھیے جی آج کا سبق اسمائی اشارہ ہاضا نہیں جی یہ جو عربی ہے یہ یاد کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اردو بھی یاد کریں ساتھ میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اصل آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ حاضہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ حاضہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب میں ہو جی سب کچھ یاد کرنا ہے اردو بھی آپ یاد کریں گے تو آپ کا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور عربی بھی آپ نے یاد کرنی ہے ظاہر یہ تو آپ کے کام آنی ہے تو دیکھیے جی اسماء اشارہ دو قسم پر ہیں اشارہ قریب نمبر دو اشارہ بعید اشارہ قریب یہ ہے ہاضا ہاضان ہاضی ہا تان ہا الائی اشارہ بعید یہ ہے ظال کا زانے کا تل کا تانے کا الائی کا باقی تفصیل میں بتا چکا ہوں فائدہ ہے آخر میں جس چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن علیہ کہتے ہیں یعنی جس بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن علیہ کہتے ہیں جیسے حاضل قلم نفیس اب آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ اس میں اشارہ اور مشارہ الہ کیسے حاض القلم و اس کا ترجمہ کیا ہے رول نمبر چھ حاض القلم و کا ترجمہ کیا ہے رول نمبر چھ سے سوال ہے صرف اور صرف جی بالکل حفظ کرنے یہ قلم نفیس ہے یہ قلم قیمتی ہے یہ قلم مہنگا ہے ٹھیک ہے وہ کیا نام ہے اس کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عربی کے اندر آپ کسی کتاب یعنی، کے اندر جب سبق کے اندر بڑی لمبی لمبی عبارات ہوتی ہیں لمبے لمبے سبق ہوتے ہیں تو وہاں پر اساتذہ کرام ترجمہ نہیں کرتے کبھی کبھی کتابیں ان سے پوچھ لیتے ہیں جی اس کا ترجمہ کرو ٹھیک ہے تو وہ پھر جب کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آتا تو اس لفظ کو ہی ترجمہ کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ جی ایسے تو وہ پھر ہمارے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے قرآن مجید کی آئے تھے ولا کیا بجناحیہ نے اب نفسی ترجمہ اولا طائر یطیر بجناحیہ ٹھیک ہے کہ کوئی پرندہ نہیں ہے یطیروں کے جو ہم رہا اپنے پر کے جناح کا مطلب ہوتا ہے پر ٹھیک ہے اولا طائر طائر پرندے کو کہتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کسی کرنے والے نے یوں کیا تھا کہ اولا طائر یطیر بجناحیہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی طائر جو تیران کر رہا ہو اپنے جناحین کے ساتھ ہے کوئی طائر پیر پرندے کو کہتے ہیں اسے پتہ نہیں تھا کہ طائر کیسے کہتے ہیں نہیں ہے کوئی طائر جو تیران کر رہا ہو اپنے جناحین کے ساتھ جناحین پروں کو کہتے ہیں تو اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے ولا تو ارین یتیرو بے جناحین ہے یہ نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑ رہا ہو اپنے پروں کے ذریعے سے یعنی اس کا ترجمہ لفظی تو یہ ہے اب اس نے یوں کیا کہ ولا تو ارین یتیرو بے جناحین نہیں ہے کوئی طائر جو تیران کر رہا ہو اپنے جنا کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اس کا ترجمہ ہے تو یہ ہاض قلم نفیسن یا قلم نفیس ہے خیر محسوس نہیں کیجیے گا ویسے ہی موقع پر لطیفہ آ گیا تو چل نکلا ہے تو حاضل قلم نفیسن یا قلم کیا ہے قیمتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اب حاد القلم نفیسن حاضہ کیا ہے جی اس میں اشارہ ہے اور قریب کے لیے ہے اور واحد مذکر کے لیے ہے کیونکہ قلم کیا ہے اس کے اندر کوئی بھی علامات منس میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا سب کیا ہے مذکر ہے ٹھیک ہے القلم نفیسن آگے ہے یعنی تو حاض القلم نفیسن کہ اب جب قلم سامنے پڑا ہوگا اب جب قلم سامنے پڑا ہوگا تو اب جب اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ حاض القلم نفیسن اب یہ قلم قیمتی ہے اب قلم کی طرف اشارہ ہو گیا نا اب جس چیز کی طرف اشارہ ہوا تو اسے کیا کہتے ہیں جی جس چیز کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں رول نمبر پندرہ رول نمبر پندرہ جس چیز کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں جلدی سے جی مشار الہ ٹھیک ہے جس چیز کی طرف اشارہ ہو اسے کہتے ہیں مشار الہ جزاک اللہ رول نمبر پندرہ ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں مشار الہ اب دیکھیے حاض القلم نفیس اس کی ترکیب بھی یوں کر دیتے ہیں اور ساتھ اس میں پہلے آپ کو بتا رہے ہیں فائدہ جس چیز کی طرف جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الہ کہتے ہیں جیسے حاد القلم نفیس اس مثال میں قلم مشار الہ ہے جی بالکل بتائیں آپ کون ہیں آپ بتائیے کون بتائیے بالکل بتا دیں آپ بتا دیں ہمیں جی، بتا دیں آپ بتا دیں جی بالکل تو بادل قلم ان کے اندر چونکہ اب تو سب نے بتا دیا میں نے بتا دیا تو بتا دیں آپ بھی بتا دیں تو بہت اچھا تو بادل قلم ان اس مثال کے اندر قلم کیا ہے مشارن کے لیے ہے کیونکہ اس اس کی کی طرف اشارہ ہوا ہے جی یہ تو ہو گیا آج کا سبق یہ تو ہو گیا آج کا سبق اب آ جائے گا پھر آپ کے لیے سر کا درد وہ ہے بالکل آسان وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ترکیب اس کی کیسے کرنی ہے پہلی جو ترکیبیں تھیں وہ اسماعی موصولہ کی ترکیبیں تھیں اور آج کی جو ترکیبیں ہوں گی وہ اسماعی اشارہ کی ترکیبیں ہوں گی ٹھیک ہے اسماعی اشارہ کی ترکیب وہ کیسے ہوگی تو آپ کو ترکیب کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو سمپل بتا رہے ہیں اس کا کہ آپ نے آگے جو آنے والی ترکیب ہیں جو نیچے ہیڈنگ کے بعد لکھی ہوئی ہیں کہ ترکیب کرو آگے جتنے جملے لکھے ہوئے ہیں ان کی ترکیب آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ مثال بتا رہے ہیں ایسے کہ آپ نے ترکیب ایسے کرنی ہے مثلا حال قلم و نفیس ان کے اندر ہی ہم ترکیب کریں گے جی جی ٹھیک ہے میسج تو مل گیا مجھے آپ کا تو اس کے اندر کیا ہے ترکیب کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حاض القلم نفیس اس کی ترکیب ہم کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیے جی ترکیب ہاد القلم نفیس اس میں اشارہ القلم مشار مشار اشارہ مشار مل کر مبتدا ٹھیک ہے نفیس خبر نفیس خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ابریا ہوا جی یہ ترکیب آپ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آئی حاض القلم نفیس حاض اس میں اشارہ القلم مشارن اشارہ اور مشارن علیہ مل کر مبتدا ٹھیک ہے اور نفیس خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سب بتائیے جی آپ کو سمجھ میں آئی رول نمبر چودہ آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات حاض القلم نفیسن خالہ اس میں اشارہ القلم مشارن علیہ اشارہ مشارن علیہ مل کر مفت مفت مل کر جملہ رول نمبر چودہ جی مکسلر پہ چلیے جی اور رول نمبر بارہ آپ کو رول نمبر چھ رول نمبر بارہ نفیس اس طرح آپ نے ترکیب کرنی ہے لہٰذا اس میں اشارہ القلم مشار علیہ اشارہ مشار علیہ مل کر مبتدا پھر اس کے بعد نفیس خبر اسی طرح ہے جی بالکل اسی طرح حاض البیت قدیم ترکیب کرو کہ آگے دیکھیے جملے ان کے میں ترجمہ کر دیتا ہوں جبکہ ترکیب آپ تمام ساتھیوں نے کر کے آنی ہے ٹھیک ہے ترجمہ میں کر دیتا ہوں سب کے ترکیب آپ سب ساتھیوں نے کر کے آنی ہے جی ٹھیک ہے جی تو حاض البیت تو قدیم یہ گھر پرانا ہے حاض البیت تو یہ گھر قدیم پرانا ہے حاض البیت تو وہی اشارہ مشارہ لے کیسے بنے گا بیت قدیم کیا بنے گا ہا اخوان اگر کسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اخوان و سعیدن تو وہ غلط ہوگا کیا ہے ہا الا اخوان و سعید ہا اخوان سعید سعیدین ٹھیک ہے مضاف اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کیونکہ آپ نے اس کے مطابق ترکیب بھی کرنی ہوگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کے اندر مشار الہ ذکر نہیں ہوتا مشار الہ ذکر نہیں ہوتا مقدر ہوتا ہے محضوف ہوتا ہے اسے مقدر مانا جاتا ہے مشار ذکر نہیں ہوتا باقی ترکیب بن جاتی ہے تو وہاں پر صرف اس میں اشارہ مبتدا بن جاتا ہے جیسے اس مثال کے اندر کہ اولا اخوان و یہاں پر مشار ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ پھر آپ لوگوں کو پریشان کر دیں یہ چیزیں اس لیے آپ دیکھ لیجیے ہا اولا اخوان ون اس کی میں ترکیب کر دیتا ہوں ہا اولا اس میں اشارہ مبتدا ہا اولا اس میں اشارہ مبتدا اخوان مذاف مضاف دن مضاف علیہ مضاف مل کر خبر ٹھیک ہے اخوان مضاف مضاف سعید علیہ مضاف مضاف علیہ مل کر خبر تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ ترکیب سمجھ میں آئی سب کو یہاں پر مشار ذکر نہیں ہے مقدر کیا ہے یعنی کیا تو دیا کہ یہ سعید کے بھائی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کیا ہیں سعید کے بھائی ہیں ہا الائی اخوان سعید یہ سعید کے بھائی ہیں اخوان و بھائی سعید سعید کے بھائی ہیں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو سامنے ہیں لیکن کیونکہ مشاعر اللہ ذکر نہیں ہے کہ وہ المزکورین کہ جو ذکر کیے گئے ہیں کرام کے اندر یہ لوگ کیونکہ مشاعر اللہ جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے اس کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے تو اخوان کیا ہے خیر مزاح مذاف تو ہے ٹھیک ہے ہا الا اس میں شرارہ مبتدا ٹھیک اور ہا اخوان و مضاف سعید مضافل مضاف مضافل مل کر خبر مشتبہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریں ہوا ٹھیک ہے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح مر اتو یہ عورت نیک ہے اس کی ترکیب بالکل اس طرح ہوگی ہاضل کی طرح ہاض ہل مر اتو سالحتن یہ عورت نیک ہے ہاتان ہاتان تانی اختانی اس کی ترکیب بھی ہاد القلم الفیسن کی طرح ہوگی ہاتان تانی یہ دو لڑکیاں اختان بہنیں ہیں یہ دو لڑکیاں کیا ہیں بہنیں ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ترکیب دوبارہ کروا دوں ہاؤ لا اخوان سعید والی کروا دیتا ہوں ہاؤ لا اس میں اشارہ اس میں اشارہ مبتدا سعید والی جی ٹھیک ہے ہا او اخوان و سعید ہا او اس میں اشارہ مبتدا اخوان و مضاف سعید المضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر خبر مبتلا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بس اس کے اندر اس ترکیب کے اندر اور باقی ترکیبوں کے اندر فرق یہ ہے کہ باقیوں کے اندر مشارہ علیہ مذکور ہے اس کے اندر مشارہ علیہ مذکور نہیں ہے جیسے حاضر القلم نفیس نے کہا کہ حاضر اس میں اشارہ القلم و مشار علیہ اشارہ مشار علیہ مل کر مبتدا تو نفیس خبر بنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر صرف ہاؤ لائی اس میں اشارہ مبتدا اس کا کیوں کیونکہ مشار علیہ ذکر نہیں ہے اخبار سعید مضاف مضاف علیہ میں لکھ کر خبر سمجھ میں آئی رول نمبر ایک سمجھ میں آئی بات جی رول نمبر ایک آئی سعید والی ترکیب ہاں۔ بنتانی اختانے یہ دو لڑکیاں کیا ہیں یہ دو لڑکیاں بہنیں ہیں آپس میں ہاتھ آنے وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ آنے کس کے لیے کے لیے آتا ہے منس کے لیے ہاتھ آنے اختانے بتانے اگر کسی کتاب میں لکھا ہو تب بھی غلط ہوگا بن تانی دو لڑکیاں الا اکا المدرسہ تھے الا اکا طلاب المدرسہ تھے وہ مدرسہ کے طالب علم ہیں طلب طالب علم ہیں المدرسہ کے مدرسہ کے طالب علم ہیں وہ مدرسہ کے طالب علم ہیں اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی ہا اخبان سعید کی دن کی طرح کہ کا مبتدا طلب المدرسہ کے مزاح مزاح مل کر خبر ٹھیک ہے نا کا طلب وہ مدرسہ کے طالب علم ہیں جی آپ تمام ساتھیوں کو اس میں شعر قریب اس میں شعر بعید پھر فائدہ اور اس کے بعد ترکیبوں کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا جلدی سے بتائیے جی رول نمبر چھ آرام کر رہے ہیں کیا بتائیں جلدی سے رول نمبر چھ رول نمبر دس شکایت پہ جتنے بھی ہیں بتایا کریں نا ساتھ ساتھ آرام سے خاموش بیٹھ جاتے ہیں سب رول نمبر چودہ کو ہماری آواز آ رہی ہے بولنا نہیں چاہ رہے آپ مکس پہ رول نمبر چودہ بڑے محنتی ہے نا جی کم از کم کوئی بات پوچھا جائے دینا چاہیے مسلم ہاں۔ تھے جی ٹھیک ہے یہ ترکیب آپ لوگوں نے کر کے آنی ہے اور پچھلی جو ترکیبیں تھیں رول نمبر بارہ وہ کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئی تو جن ساتھیوں کو سمجھ میں آئی تو میں بیٹھ کر آپ اس میں تلوار کر لیجیے ویسے میں بیچ میں دو ترکیبوں کو دوبارہ کر لیتا ہوں کہ جیسے اوپر دیکھو وہ اسماعی مسلح والی جا الزی ذرا باقا جا الزی ذرا باقا کوئی مشکل نہیں ہے جا ان شاء اللہ آپ کو آ جائیں گے آرام آرام سے آ جائے گا ایک دم سے سمجھ نہیں آتی ان شاء اللہ سب چھٹ جائے گا جا فیل اللہ جی اس میں موصول ذرابا فیل اس کے اندر ضمیر فائل کاف ضمیر مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا بنا اللہ جی اس میں موصول کے لیے موصول اپنے سلے سے مل کر فائل بنا جا فیل کے لیے فیل اور فائل مل کر فیل اور فائل مل کر جملہ پھیلیا خبری اور نہیں جی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کیا رام آرام سے سمجھ میں آ جائے گا اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم سے سمجھ میں آ جائے وہ بھی کتاب کے بیچوں بیچ سے وقت تو دینا پڑے گا محنت تو کرنی پڑے گی ان شاء کوئی پریشانی ہوگی کوئی آسمان سے تھوڑی ہے ہم لوگ بھی ظاہر ہے ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے تو یہ جو آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کچھ پڑھا ہے تو ترکیب کر رہے ہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ظاہر میں نے بھی کچھ محنت کی ہے میں ہوں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے تو ظاہر ہے میں بھی ماں کے پیٹ سے تھوڑی آیا ہوں کہ مجھے سب کچھ آ رہا تھا صرف ٹھیک ہے نا تو یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر آ کر ہی ہر چیز کو سیکھتا ہے اسے وقت دیتا ہے اسے ٹائم دیتا ہے تو آسان ہی ہے کوئی آسمان تھوڑا ہے انسان کے لیے کوئی بھی کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسے خود سے مشکل نہ بنا دے ٹھیک ہے تو خود سے اپنے اندر ایسا اپنے احساب کو مضبوط رکھیں اور انشاءاللہ آسانی ہوگی جی تو رول نمبر بارہ کون سی ترکیب تھی جو زیادہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بتائیے ذرا ایک دو تین چار پانچ کل پانچ ترکیبیں ہیں ان میں سے آپ نمبر بتا دیں کہ دوبارہ کر لیتا ہوں پانچ ترکیبیں ہیں چوتھی والی کر دو اکریم من اکرم کا اکریم من اکرم کا ٹھیک ہے اکریم امر حاضر معلوم ٹھیک ہے امر حاضر معلوم یعنی اس کے اندر خود سے ضمیر ہوتی ہے ہم کہہ دیں گے اکریم امر حاضر معلوم بس واحد واحد مذکر مخاطب کہہ دیں آپ اس کو یوں اکرم امر حاضر معلوم ہاں، فیل کیا ہو گیا اکرم فیل ٹھیک ہے اور اکرم فیل یہ مخاطب کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا فائل خود بھی ہوتا ہے فیل بفائل اکرم فیل بفائل من اس میں موصول اکرما کا آگے ہے اکرما پھر فیل اس کے اندر ضمیر فائل جو لوٹ رہی ہے من کی طرف کاف ضمیر مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی مل کر سلا ہوا من اس میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر مفول ہوئے اکریم فیل کے لیے اکریم فیل ب فائل چونکہ مخاطب کا سیرا ہے تو مخاطب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فیل ب فائل یعنی وہ خود سے فائل بھی ہوتا ہے اس کے کوئی الگ سے مستقل فائل نہیں ہوتا غیر کے لیے جس طرح ہوتا ہے وہ نہیں ٹھیک ہے نا تو فیل بفائل اکریم فیل اس کے اندر ضمیر فائل تو اکریم فیل بفائل یوں کہہ دیں من اس میں مصول اکرما اکرما کا